میں سب سے بڑا دشمن نفس ہے اور نفس میں ہر چار میں خیر بھی رکھا ہے اور شر بھی اس میں موجود ویسے چلتا ہے وہ تبئی طور پر شر برائی کی طرف ابتدا ہوئی ہے دھیمے دھیمے کوشش کرتے کرتے کرتے کرتے پھر وہ لوانہ بنتا ہے پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے خیر پہ جم جاتا ہے تو نفس کے اندر ایک قسم کا قصب اور سستی اور کاہلی بھی ہے اور شب کی طرف چلنے کی پیدائش بھی ہے بلکہ ابتدا بری تو ہوتی ہے اس نفس کو راہ کو لانے کے لیے اور اصلاح کے لیے ضرورت ہے بات کی کہ انسان چار باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرے کل پرسوں والی چار باتیں اور تھی اس کو مشارتا اور جو رات مراقبہ محاسبہ اور معاقبہ کی شکل تھی یہ شکل یہ ہے انسانی مزاج ہے کہ آدمی کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہے برائیاں نظر نہیں آتی عام مطلب آدمی اپنے خیر کو بھلائی کو اچھائی کو دیکھتا ہے اپنے اندر ہے کمزوری ہے عائد ہے اس کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے اور لیے اسلامی بات کی کہ اپنی کمزوریوں پر پہلے منتظر ہو اپنے امید کو پہلے جانے کے مجھ میں یہ کھول ہے مجھ میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے اس لیے اس کا پہلا ادار تو یہ ہے کہ کسی محفوظ کامل شوق کو اختیار کرے اس کا مربی ہو کے تربیت کرنے والا ہو اور شعر بھی شان کا ہو کہ جس کو فن پر نظر ہو وہ سمجھتا ہو کہ یہ کمزوری ہے یہ عائد ہے یہ لائن کی اسے اطلاع اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فن کو سمجھتا ہے کسی بزرگ کی صحبت میں ایک معتبری مدت کر مدت تک رہ چکا ہوں مگر کسی صاحب فن سے شرف طریقہ سے اس نے اس فن کو سیکھا ہو تو وہ اس کام کو انجام دے سکے گا جیسے کوئی ڈاکٹر اس ڈفتر اگر فن پڑا ہو اس کے بعد ٹریننگ بھی ہو ہر معنی ہے کہ جین کا مسئلہ تو بہت زیادہ مانگے تو ہم نے پہلے سے اس میں ضرورت ہے شہر و کی یعنی جیسے اندر روشنی ہو وہ جانتا ہو کہ یہ لوگ پڑا تھے یہ راستے بیماری کیا ہے یہ گہرائیاں ہیں تو ایسے محبت شوق کی کو اپنے سمجھے اور شوق مربی ہوتا ہے انہیں مربع ہوتا ہے اس کی مثال ایسی دی کتابوں میں کہ آملے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آملے جو مربع جو بنتا ہے تو اس کو جو تو دھوتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو جو ہے پکاتے ہیں پکاتے ہیں ابالتے ہیں اس میں سوراخ کرتے ہیں سوراخ کرنے کے بعد شیرے میں اسے ڈالتے ہیں تاکہ شیرے کی اس کے اندر پیوست ہو جائے وہ خود کھول ہے کو بھی ہوتا ہے یہ جتنی مشقتیں ہیں رگڑنا دھونا ابالنا پوچھنا نوچنا اور اندر اس میں شیرہ پہنچانا اور پھر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سلاطین کے اور لوگوں کے قلوب کو تقویت پہنچتی ہے اور مقبل قلب بن جاتا ہے تو جس طریقے سے اس مقام پر مربع تیار ہوا مربع حکیم کون ہے مربی جس نے اسے بنایا تیار کیا ہے تو حضرت اگر سامنے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ مربی ہوتا ہے مریض بھی مربع ہوتا ہے اور مربع کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چاہتا ہے کہ اس کی صفائی ہو تو اسے وہ بولتا بھی ہے جانتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے جس کا حاصل ہے اسے خلاف کیے جاتے ہیں ان تنبیہات کے ذریعے سے اس کے اندر معرفت کا اور دینی بصیرت کا خداوندی محبت کا شیرہ پہنچایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی حالات پیدا ہو جاتی ہے چاشنی مٹھاس شیرینی سلیپن اور اب وہ اسلائق ہوتا ہے کہ دوسروں کے پردے کی اصلاح اس سے وابستہ ہے تو جیسے وہاں پر آمادہ اگر اپنے لیے اس کو برداشت نہیں کرتا تو اس کا درجہ پیدا نہیں ہوگا ایسی یہاں اس مشقت کو برداشت نہ کرے تو وہ درجہ پیدا نہیں ہوگا اب جو قانون ہوتے ہیں وہ زبردستی کی زیادہ محنت مشقت نہیں دیتے بلکہ حکمت سے کام لیتے ہیں سے کام لیتے ہیں تو درمیانی راہ یہ اس کی بنی ہمیں کیونکہ بچے کا مسئلہ ایسا ہے کہ چھٹا چھوڑ دے تو آدمی کو بتمیاں چلا جائے بہت زیادہ مشقت کا کام کر تو پھر بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے اس لیے ایسی درمیانی شکل ہو کہ دنیا کے قریب نہ جائے کچھ سہولتیں جی بھی جائے اور ایک درمیانی راہ اختیار کرے تو لکھ سکے کیونکہ نبھانا عام انسانوں کے لیے راہ ہو سکتی بنانے کی جو درمیانی ہو متوسط راستہ ہو تو ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے کسی شہر محفوظ کی سہولت ہو بصیرت مند کی مبصر کی یہ ایک کام کر اور ایسا شخص اگر گر رہا ہے کہ نفس کے حق میں وہ کلیات اور بہت ہی نہ اور اس میں بھی اگر طلب سچی ہو تو ہم تارا صحیح آدمی تک پہنچا دیتے ہیں اور طلب ہی نہ ہو یہ کوتا ہے یہ کوشش کرنی چاہیے طلب پیدا کرنے کی وہاں اللہ نے حکوم ہیں کہ پانی کی تلاش کرنے سے پہلے پیاس پیدا ہو سنت اللہ یہ ہے کہ جب پیاس پیدا ہوگی تو جی پانی کی نصیب ہونی چاہیے اور طرف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہوتی ہے برکتیں ہوتی ہیں مگر اگر کسی کو ایسا مربی نہ ملے ایسا اسلام کرنے والا نہ ملے تو اس صورت میں دوسرا کہیے امام میں نے غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پھر آدمی اپنے لیے کسی مختلف دوست کا انتخاب کرے مگر دوست بھی ہو رہی جس میں اس کو صرف پکنک میں مشہور رکھے گھومنے جائے تماشے کرے ٹائم پاس کرے غلط آیا کرے نہیں بلکہ مخلوق سمجھدار دیندار دوست ہو اس سے یہ کہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد خدا کو مل اٹھانا اسلام کے ساتھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے تو آپ ایسا کریں کہ مجھ میں جو کمزوریاں ہیں اور خلاص کے ساتھ مجھے بھی بدلائیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمزوری ہے یہ ویک آئے ہے تو پتہ ہے تو آپ اخلاق سے جب مجھے اسے بتائیں گے ہمارا آپ کا ہے تو اس صورت میں ہمیں اپنی کمزوری کا ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں بچے کی کمزوری کو دور کریں گے تو ایک ایسا دوست متعین کرنا چاہیے کہ جو سمجھ بھی رکھتا ہو اخلاق بھی رکھتا ہو فہم رکھتا ہو جیوی تو ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کے بتایا پھر آدمی اصلاح کرتا رہے دو شکل اگر کسی شخص کو اس قسم کا دوست میں میسر آیا نشے فتح میں مل سکا دوست مختلف مل سکا رہتی ہے تو پھر اس کے لیے تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے اپنی اصلاح کرائے اور دشمنوں سے اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوستوں کی مدد سے آپ کو کم جائے گا اعتبار عائد کے مگر دشمن تو صرف آپ کے عائد ہی کو دیکھے گا آپ کی کمزوری ہی کو دیکھے گا اگر آپ میں منگے خوبیاں ہیں درد خرابی تو درد خرابی کو ڈرانے کی کوشش کرے گا تو دشمنوں کی زبانی یہ بات معلوم ہو اس بات کو سوچے اور اگر واپسی آئے ہیں تو اس کی دور کرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ دشمن جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک تعلیم کے بات رہے انہوں نے یہی مت سکھایا کرنی اچھی اس کے بعد جب جانے لگے تو رونے لگے خود رونے لگے تو ان کو اس طرح میں پوچھا تھا کہ ہم ہاں، روتے کیوں ہوں تو انہوں نے کہا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس تھا آپ نے سکھلایا کئی بھی کی اخلاق آمار سب نگرانی کی اور نظر رکھتے تھے آپ مجھ پر کئی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اب میں جا رہا ہوں کہ جانے کے بعد کون ہماری مجھ پر نظر تو میں اگر رن کو میری بات جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ملت جو ہے بہت تنقیدی مزاج کی ہوتی ہے یہاں تو میں تنہا آپ کو توتا تھا اور آپ کی جب بھی آپ کو میں ہر جی بھی کرتا تھا مگر لوگ میں جا کر آپ کام کریں گے بہت بڑے اس میں ہیں آپ کی کس بات کو نظر رکھیں گے کہ رکو ان کا ٹھیک نہیں صحیح نہیں فلاں کی ہے تو قوم کا حال تو یہ ہے کہ وہ لوگ کو دیکھتی ہے مہاج کو مہاسن کو نہیں دیکھتی تو اگر تمہیں اس بات کا افسوس ہے کرو تو وہاں بھی ملے گی کہ جن جن باتوں کا علم نہ ہوتی کیا کرتے ہوئے اگر واقعی کمزوری ہو تو گویا دشمنوں کی یا غیروں کی یا مخالف قسم کے انسانوں کی بات تو اس لیے فرمایا کہ جو باتیں میں نے غیروں میں ایسی دیکھی تو قابل اعتراض تھی کہ میں نے اپنے اندر اسے کم کر دیا اور اسے چھوڑ دیا یہ طریقہ اگر چیز نے کر یہ بات اور واقعی آدمی سمجھدار ہو تو ہر چیز سے سمجھ لیتا ہے ہر شہر کر کے عبرت حاصل ہوتی ہے یوں اگر دیکھو تو ہر غرضہ کتابیں پڑھ رہے اگر دیکھو تو ہر غرضہ کتابیں پڑھ رہے تو مگر دیکھے گا کیا تیرا تو بند رہے اگر آسا آدمی کو کھلی ہے تو ہر طرف اس کو نہیں سکتا ہے کر سکتا ہے مگر کسی کو صحیح طرف بھی نہیں ملا اس کے ساتھ مختلف دوست بھی ہوئی اور لوگوں سے سابقہ نہیں ہے کہ کسی بھی دشمنی کا علم ہے ہو اس کی ترقی کا علم ہے ہو تو چوتھی شکل ہے کہ یہ ہے کہ لوگوں میں خل کا ملتا اخلاق کے برف سے ان کی تکلیفوں ہاں پہ صبر کرو اور اس کے ساتھ ان سے جو باتیں معلوم ہو اس بار میں کوشش کرو کی فکر کرو یہ ذرائع لکھے بزرگ ہیں اور لکھا ہے کتابوں میں کہ مداح دیکھیے دو قسمیں ہیں اور مجاہدہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ نفس کو گراہ کرا جائے ایک اشتراعی مجاہدہ اور اختیاری مجاہدہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے نہیں مثلاً آپ اچھے خاصے ہیں سخت بیمار ہو گئے اب کو اچھے خاصے بیٹھے تھے درد شروع ہو گیا تو تکلیف آ گئی یا مثلاً کچھ ایسی شکل ہو گئی کہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں اگر آپ کس کو کس کو راضی کریں تو اندر سے مرد ادھر آیا باہر سے مخالفت کری آیا بہرحال ایسے حالات ہوں جو آپ کے اختیار کے نہیں ہے یہ استرائی کیفیت کہلاتے مجبوری مجھ بھی کہہ یہ بہت بڑا مظاہرہ ہے اس میں نقص کافی ٹوٹتا ہے مثلاً آپ صحت میں ہیں کچھ اعمال کر رہے ہیں تو آپ تو خوش ہے کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں فلا کرتا ہوں اور مرض کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکے تو صورت میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کی کے تجیب میں ہو ہوگا کہ مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہوتا مجھ سے تو وہ بھی نہیں ہوتا میری حقیقت کیا میرا امان کیا تو دل ٹوٹے گا شکستہ ہوگا اور دل شکستہ میں رہتا ہے راجا عرفان عرفان کا بھی عرفان کی شرح مارے سکتی اور ٹوٹے دلوں میں رہتی دنیا کے جتنے برتن ہیں اور درد ہیں وہ سالم ہو تو قیمتی کی ہوتے ہیں ٹوٹ جائے تو بے قیمت مگر دل کا پیارا ایسا ہے کہ یہ ٹوٹا ہو تو زیادہ باقی قیمت ہے اور اگر ٹوٹا ہو تو سالم ہے تو اس کم ہے جو شکست ہو تو کا نگاہ ہے آئینہ سال میں تو ٹوٹا نہیں تو بہت پسند ہے جو حالات آتے ہیں اشترائی مجبوری کے جیسے بیماری آ گئی تو اے کرکے آ گئی بہت زیادہ رات ٹوٹے تو پریشان اس مجبوری طرف سے ہوتی تو ایک مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے اختیار سے آدمی اپنے اندر اعتدال پیدا کرے درمیانی راہ پیدا کرے اور سب سے بڑی چیز اخلاق کی اصلاح ہے اخلاق کا مطلب کیا سمجھ میں سن کے ساتھ آپ ہنس کر ملنے اخلاق نہیں مگر اخلاق مستقل چیز ہے وہ کیسے انسان میں دو چیزیں ایک ہے اس کی صورت اور دوسرے ہے اس کی سیرت صورت کو خل کا پڑھتے ہیں جانے ڈھانچہ اور سیرت اس کا اندر کا جوہر ہے کیریکٹر اخلاق کا وہ ہے تو صورت کا حسن جمال یہ ہے کہ سارے آگے بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں ایک پیر لمبا ہے دوسرا چھوٹا ہے ہاتھ لمبا ہے دوسرا چھوٹا ہے کان بڑی ہے دوسری چھوٹی تو آیا پڑھ جاتا ہے ہر خود اپنے مقام پر متناسب ہے کہ آج بادمان سمجھا جاتا ہے اور جسمانی حسن سمجھا جاتا ہے تو اندر جو اخلاق کے طاقت اور اسپریٹ قدرت میں رکھی ہے جو ہے وہ بھی حسن اس کے اندر جو حسن اور پیدا ہوتا ہے اس کو خود خود کے برسکنے کی شکل ہوتی ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پر تین چیزوں کے اندر اس ہے ایک علمی قوت ہے دوسری عملی قوت اور عملی قوت کسی دو قوتیں شہوت کی قوت دوسرے غلط کی قوت تو علم کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہے ان سب کا پورا حیام لکم پانا تقوی پر اللہ قوت مہینہ عطا کریں گے یعنی ایسی سمجھ دیں گے جس کو ہر کو بات کو سمجھ سکتے یہ قوت اپنیا کہنا کی پہلا اسی جو کام ہوتا ہے کوئی جو آپ کام کریں پہلے اپنا کام کرتی ہے نہیں سمجھ میں آیا تو موٹی اقدام پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گاڑی چل رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی حرکت میں ہے یہ تو ہے امن اور اس کی لائٹ آگے پڑ رہی ہے علم ہے رات کے وقت آپ کار چلا ہے تو میں آپ دیکھتے ہیں کہ دور تک روشنی جا رہی ہے وہ روشنی علم کے درجے کی چیز ہے جس سے راستہ دکھتا ہے آپ کو اور کی حرکت امن کے درجے کی چیز ہے جس سے راستہ طے ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز علم ہے علم کے تین درجے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی آپ کو بتاؤ حد سے زیادہ ہو جائے بہت ہی زیادہ جہانت کہلاتی ہے دوسرا حد سے کم ہو جائے یہ صفحت کہلاتی ہے اور درمیانی ڈنڈی ہوتا ڈنڈی بالکل جتنے دنے ان سے بولتے بیچ کا راستہ یہ اعتدار کہلاتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں تو بہت بڑھ گیا تو جہانت ہے گھٹ گیا تو صفحت ہے بالکل درمیان میں ہے جتنا مطلوب ہے مت یہ حکمت کہلاتی ہے پھر عمل کی دو قوتیں ہیں ایک سہولت کا حاصل کیا کہ بدن کی ضرورت کے لیے اللہ نے قوت اندر رکھی ہے قوت قوتانے جو جمع کریں کھانے کی قوت کی شہرت ہے سہولت ہے دولت کی سہولت ہے تو خوشحمت کی ہے اس میں بھی تین درجات تو تین درجے یہ ہے کہ آدمی کی سہمت اگر لمٹ سے آگے بڑھ جائے وہ لمٹ ہو جائے تو اس صورت میں اس کو کہیں گے افراد اور اس کا نام فجور ہے جیسے مثلاً ایک آدمی ہے اس کو سہولت رہا ہے اور وہ اپنی بیوی سے تو متوقع ہوتا ہے بچ لگتے ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بازار میں تشریف لے جاتے ہیں کسی ہوٹل میں پہنچ گئے کسی ترکار کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تو یہ افراد کی حالت ہے جانتی کی اس کو فضول کریں اور تفریح میں کم پڑ جانی ہے کہ گھر میں بیوی موجود ہے اس کے ساتھ اس کا بھی نہیں ادا کر پاتا یہ جمود کہلائے گا جیسے ایک عورت نے تاریخ کی شکایت کی کہ ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں دن میں رکھتے ہیں روزہ رات میں کرتے ہیں کام تو ایک ساتھ بیٹھے کہنے لگے بڑے نیک آدمی ہے عورت اپنے شوہر کی تعریف کر رہی تو نے کہا کہ تعریف نہیں کر رہی ہے دوسرے لوگوں میں شکایت کر رہی ہے کہ میری طرف کی ترجیح جیسے مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک ساتھ سے ہر وقت کتابیں دیکھتے تھے اور ان کے گھر میں تقریباً چار سو کتابیں تھیں تو وہ عورت یہ کہتی تھی کہ یہ چار سو سوتر ہیں ہماری بہت مجھے جاتی ہوں چار سو سوتر ہیں کہ میری طرف کوئی دھیان نہیں ہر وقت کتابوں میں لگے ہوئے ایک دن کی ہمت کی اس نے اس نے کہا کہ کاش میری کتاب ہوتی آج مجھے دیکھتے رہتے وہ اور انہوں نے کہا کہ تمہیں یہی شوق ہے کہ پھر میں تمنا کروں گا کہ کاش تم باغی ہوتے تاکہ ہر سال چینج کرتا رہے تو کچھ کے وہ ہوتے ہیں کہ نظر سے کا اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ فجور کا مقام اور کچھ وہ ہے کہ جہاں اپنی قدرت استعمال کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتے یہ جنوب کہلاتا ہے جو ہے مضمون ہے اور درمیان میں جو شکل ہے وہ اس پر ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں شاہ وقت اس کے کرے اور جہاں نہیں ہے وہاں پر شاہ وقت کمزور کرے خواہش پر تو یہ بڑا درمیانی راستہ ہے جو مطلوب ہے پھر قوت غربیہ بھی اللہ نے رکھا انسانی بدن کی حفاظت کے لیے اللہ نے غلط کی قوت رکھی ہے تاکہ دیکھا نہیں سکے آدمی سوتا ہے اور آپ اس کے نام میں کچھ لگا کے فوراً ہاتھ مارے گا نیند میں بھی آدمی بعض دفعہ گزراتا ہے دفاع کرتا ہے تو انسان کے اندر قدرت میں طاقت رکھیے ڈیفینس ہے کہ آرمی کی طاقت تاکہ اس باڈی کی کنٹری کی سلامتی رہے اور دفاع وجود میں آتا رہے تو اگر غصے کی جو طاقت ہے شاہ یہ غصے کی ڈیفینس کی طاقت وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے بات بات پر غصہ آئے تو اس کو کہا جاتا ہے تحور اصطلاح کے اندر جیسے بعد جو رہتے ہیں خواصل رہتے ہیں ایک ساتھ تو گھڑی ہے بہت ناراض ہوئے اس کی بیچاری کی ہلکی کی آواز ہوئی تھی جو اس کو خفا تھے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہی نہیں کرے لڑائی کریں خراب ذرا کچھ ہو گیا کہ بس قیامت مل جاتی ہے تو ایسی کو کر کو تحور کہتے ہیں میرا انلمیٹڈ غصہ بات بات پر غصہ ذرا ذرا بات پہ آست بڑھ رہی ہو رہی تماشا بنے ہوئے ہیں اور دوسری شکل یہ کہ یہ تو تحور ہے دوسری شکل کے کہلاتی یہ وہ وہ جب نہ کی وہ بدنی کی شکل کہلاتی جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں بھی غصہ نہ آدمی اب ایک آدمی ہے قرآن شریف تعلیم کر رہا ہے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں ایک آدمی ہے کسی کی بیوی کے ساتھ میں جو دلچسپی دے رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو جہاں بات ہونا چاہیے غصہ ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں کھلوانا غصہ ہونا چاہیے اس مقام پر بھی آدمی غصے میں ہو تو یہ جگ ن نہیں کہلاتی ہے تو بات بات پہ بگڑتا ہو یہ بھی لمٹ سے باہر اور برا ہے جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ بگڑے یہ بھی مضمون ہے ہاں جہاں غصے ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ ہے جہاں نئی ضرورت ہے وہاں کنٹرول کرے یہ احتجاج کہلاتا ہے اس کو شجاعت کہتے ہیں تو علم کے تین درجات ہیں اس میں بیچ کی تین حکمت ہے شہرت کے تین درجے ہیں اس میں درمیانی راستہ عفت ہے اور غصے کے تین درجے اس کے درمیان میں شجاعت ہے حکمت شجاعت ان دین کے مجموعے کا نام عدالت ہے کہ اگر آدمی میں یہ چیزیں پیدا ہو تو وہ عادل کہلائے گا صحیح معنی میں کہ ساری زندگی اس کی مدد پر سمجھی جائے ادر بڑی چیز ہے افعال اقوال عمل اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے خطبہ ثانیہ کے اخیر میں اس آیت کو پڑھنا لازم قرار دیا کہ یہ آیت پڑھی جائے جو خیر شر کی جان میں آئے تھے تو خطیب کرتا ہے اللہ یا مرد بلاد بول احسان تو واقعی ان کی آیت ایسی ہے کہ وہ انسانوں کو جھجڑا جھجڑا دے اور انسانوں کو کھڑا کر دے اور آپ تو خود بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ سونے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں شاید وہ تو مطلب نہیں سمجھتے وہ غیر کھڑے ہو جاتے ہیں شاید کو سن کر تو غرض یہ کہ یہ آیت جو ہے حضرت عمر ابن عبد العبی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ثانیہ کے آخری میں رکھی ہے اور اس وقت سے الحمد للہ آج کا یہ سلسلہ ہے کہ خدا ختم ہونے پر اللہ امر بلاد کا تذکرہ کرتا ہے تو لال حاکم نے کہ نفس میں جو اخلاقی اسلام کی ضرورت ہے اس کے تین درجات ہیں اس کو موٹے لفظوں میں سادہ لفظوں میں یہ سمجھ جاؤ کہ علم بھی صحیح ہو ہر چیز کو سمجھتا ہوں اور اس کی شہادت بھی ٹھیک ہو ادھر ادھر منہ مارتا ہوں اور غصے پر بھی اسے کنٹرول ہو کہ غلط مقام کو غصہ نہ کرتا ہوں تو اندر کا یہ جوہر اس کا کنٹرول میں آ جائے گا تو یہ اعتدال ہوگا اور یہ اخلاق اور کیریکٹر کا حسن ہوگا تو جیسے ظاہر کا حسن ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں خشک ہوتی ہے خوش ہوتی ہے ایسی باتیں اور کیریکٹر کا یہ حسن ہے کہ مرنے کے بعد جب اوپر کا یہ کلر ہٹے گا تو اندر کے اخلاق کا حسن سامنے آ جائے گا علماء لکھتے ہیں کہ یہی بڑا آزاد ثابت ہوں گے مرنے کے بعد ایک آدمی زبان سے ایزا پہنچاتا ہے دوسروں کو تو یہ قبر کے ساتھ بچھو زبان کی ایزا کی بڑے عملی شکل ہوگی جو اس کو وہاں پر ستائے گی تو اس نے اپنی زبان سے غیروں کو ستایا تھا اور قبر میں بچھو اسے کاٹ رہے اس میں بھی روزی ثابت ہوا تھا تو جتنے ایسے آمان ہیں ان تمام میں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اعتدال ہوگا تو بہت کچھ کو اپنا حال بتائیں اور وہ جو اطلاع ہے اس پر یہ وہ جو خبر سکھ رہا ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے اس لیے اصلاح کے دو گر آپ کو بتاتا ہوں جو نے ذکر کی ایک تعمل ہے دوسرے تحمل ہے یا اس کو کہہ ایک استحدار ہے دوسرے ہمت ہے کیا مطلب ہر کام سے پہلے یہ سمجھ لے کہ اس کام کی شرح حیثیت کیسی اقوال میں افعال میں میں معاملات ساری چیزوں میں ہر کام سے پہلے اس کام کی حیثیت کو سمجھیں اگر معاشیت ہے تو بچنے کی ہمت کرو ہمت کر کے کوشش کر دے بچے اگر کار ضروری ہے تو ہمت کر کے انجام دے درمیانی ہو مناسب ہو تو استعمال کر لے اور احتیاط کر تو غرض ہے کہ سب سے پہلا کام ہے تعمل جس کو موٹے لفظ میں سمجھیں بچار کرنا سوچنا جیسے مثال کے طور پر لوگ بیٹھے ہیں اب جی آتا ہے کسی کی جگہ آپ توہین کریں تو سوچ لیجیے کہ توہین کرنا شریعت میں کتنا بڑا گناہ ہے کنٹرول کر دیجیے زبان پہ راستے میں چل رہے ہیں جی میں آتا ہے کہ فنا لڑکی جا رہی ہے اس کو گھومتے رہے اور سوچ لیجیے کہ وہ شرم کتنی بری چیز ہے تو پہلا کام یہ دھیان اور استحال جس کو تعمیر کرتے ہیں میں رہا کہ سمجھ لو تو بچار کر یہ کرتا جب یہ کر لیا اب کرنے کی جو بات ہے اس کے کرنے میں اور بچنے کی جو بات ہے اس کے بچنے میں قوت اور ہمت استعمال کرے اور بعض لوگ کہتے ہیں بہت سے جو بات کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نماز میں پڑھتا اس کے لیے تعلیم دن دو تعلیم سے اگر ایسا ہو جاتا تو طاقت تو دل جاتا تو ہر چیز کے لیے تعلیم دی بلکہ آدمی کو اپنے طور پر کوشش اور ہمت کرنی بنوں اگر یہ دو گر اختیار کر لیے تو اس نہ بنی اسی کو خاجا صاحب فرماتے ہیں کہ بتایا ہے جو گر حضرت نے استحدار ہمت کا بتایا ہے جو گر حضرت نے استحدار ہمت کا جب نسخہ فیر ہے اصلاح ہے ملک کا یہ دو چیزیں جو ہے نسخہ فیر بہت تگڑا نسخہ ہے تمر اور تحمل یا یعنی دھیان رکھنا ہر کام سے پہلے وچار کرنا سوچنا اور پھر اس کے مطابق اپنی ہمت کو استعمال کرنا تو بہت آسان اور اگر لاپرواہی بڑھتی تو پھر بڑے سے بڑے شیخ کے پاس پہنچنے کے بعد بھی آدمی کی ضرور ہوتی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے سارے ہند بزرگ بزرے لوگ ان کے پاس رہے تو بعض لوگ تھے جنہوں نے اپنی اطلاع چاہی تو تھوڑی سی سوچا تو ان کو بتایا تو نے اتنا مت کیا تو اتنا ہو اور بعض برسوں ہیں جہاں پڑے ہیں جو ڈھک ہے گاڑی آگے نہیں بڑھتی تو بات تو ایسے ہے کہ ضرورت ہے کام کرنے تو درمیان جب ہم لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم کو تقوا سوار ہوتا ہے تو ہر راتی اللہ باغی پستانی بچارے کچھ نہیں ہمارے سامنے ان کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بڑا تو تقوا ہی ہے وہ جس کو گنبد کہتے ہیں وہ اللہ بہن تو خشکی ہے جو خشکی بولتا ہے جو دکھن بولتا ہے تو تقوی کا مطلب بدخلکی نہیں ہے اعتدار کا تو یا پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم لوگ کیا تقوی اختیار کریں گے اس لیے کوئی گھر کے رنگ مرم لوگ جو آ جائے جائز نہ جائے آیا جو ہے بالکل تو اگر کوئی سمجھائے ایسے آدمی اچھا تو بھائی جائز نہیں ہے فلاں فلاں فلاں تو کہے گا کہ بھاڑا نہ جائے یہ آدمی کریں گے اس کا لیا کچھ اس کا دبایا کچھ بنائی کسی نے پیچھے کا قرضہ لیا کہ اس کے بعد اس میں قرضہ منگا دیں گے ہاں بعد میں بہت میٹھا لگا کے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ کونا تمہارا آدمے تمہارے لیے تو کاری اور مگر کپڑی میری پڑھنے کے زمانے جو معاملات کو بیان کیا میں نے اسی دمان میں آتے نہیں بیان کی جائے اس کے بعد کیونکہ حدیث میں کہ ایک بالی زمین کسی نے قبضہ کر تو اس کو بنایا جائے گا تو وہی فیلائی معاملات پیسوں کے معاملات گردوں کے معاملات چیزوں کے بہت بڑی چیز ہے اب لوگ کچھ کر کر کے معاملات کی دنیا بالکل میں ہیں پھر ان کو ان کے اوپر پہ جائے اللہ فتوا ہے سب چیزیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے آدمی اوپر آئے اوپر آنے کا مطلب پھر لیے اچھی بن گئی کار لے گئی جو بن بلند ہے کچھ پوزیشن ہے دو چار چمکے ہاتھ میں ہے شرم معلوم ہو رہی ہے کچھ فون آ رہا ہے کچھ باتیں ہو رہی ہے وہ موٹا ہونا چاہیے وہ موٹا ہونا مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ موٹے تھے چھوٹے تھے وہاں پہ پتہ چلے گا سکر جیسا ہے جگنے والا ہے تو یہ چار دن کی باتوں اور کچھ بھی نہیں تو ہم بہرحال میں کر رہا تھا کہ اتنا جو ہم لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں کوشش کرنی ہے کیفیت کیا ہے بعد میں سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں نیچی بزرگ میں ٹھیک ہے پھر آپ لوگ نماز رہے تو آپ کو اس کے بعد جو چاہو تو ایسا نہیں ہے تو حکیم محمد خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدھا گھنٹہ آدمی دیگر گھنٹے ایک گھنٹہ تیئیس گھنٹے اس کے لائف بالکل فری ہو زندگی اس کی بے باقی کی آدھا نہیں آدمی سارے پر وہ بنا تو ظاہر بات ہے کہ حضور اگر مسلمان کا دین ہر مسلے تک تو ہے بیوی بچے گھر بار کمانا اور اگر آدمی کے لیے شرعی پابندی نہیں ہوئی تو پھر اس میں غیروں میں سر کو کیا ہوا میں یہود کہ آزاد ان کو کیا پڑی نسارا کو کیا پڑی مسلم کو کیا پڑی مومن کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی پابند اور کوتا ہی ہوتی تھی اسلامی کوشش کرے ہوئے احساس تو آج تو ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں اپنی برائیوں کا احساس نہیں بلکہ فخر کرتے ہیں لیجیے کسی مسلمان کو غریب کرنا بدترین سوچ ہے اب لوگ کسی کو غریب کر کے مسجد میں فخر کرتے ہیں تو یعنی ہے تو بتاؤ کپڑے لگ جائے تو ہم لوگ تو گناہ کو فخر کر رہے ہیں ایک بات ہے اور جہالت اتنی ہے کہ اگر مصیبت میں مبتلا ہوتے تو آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی مہاراج میں جی کیوں وہ ہے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ مصیبت آئی تو گناہ کس کو سمجھ کے معلوم ہے چوری جھوٹ جنا قتل یہ پانچ سات چیزوں کو گناہ ہوں بدگانی ہے بدگمانی ہے تکبر اندر ہے حسد اندر ہے دنیا کی محبت اندر ہے غفلت اندر باقی بات کو خدا رہے کتنی معافی ہے چلو سیٹ ہرد اس لیے آدمی بولتا ہے کہ مجھ سے کون سا ایسا گنا ہو تو ہم کو تو ابھی اپنے روز ہی معلوم ہے پہلی بات نہیں اور یہ جو تقریریں ہیں واضح ہے سب کا حاصل ہے کہ آدمی کم از کم یہ تو احساس پیدا ہو جائے کہ وہ میں کمزوریاں ہیں مجھے اپنے قدم ملا ہے اور خالی ہنسی مزا دلچسپی یہ وہ سب تو نتیج ہے تو بہت آتے ہیں ہم کس سے نتیج ہے ہم لوگوں کے پیٹ میں بل پڑ جائے مگر وہ ناچے نہیں ناچے تو یہ شان میں اثر لے جاتے ہیں میرا اصل منشا ہے کہ جب اتنا دور تھا آپ نے بلایا ہے تو پھر چار باتیں کام کیا ہے اور میں اس کو دیانتن ضروری سمجھتا ہوں کہ چار مسلمان جمع ہوں تو خالی آپ ان کو ہنسانے ذرا دلچسپی پیدا کر دیں گے نہیں نہیں باتیں ایسے ہونا چاہیے جس کی ضرورت اسلام مان لیجیے اب آپ جو ہے کسی قصے کو سنتے ہیں اس کو کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے مگر وہ سارے اسلام کو قصہ اس سے عبرت حاصل کرے تو بھی سبق ہے اور میں وہ گیا بار بڑے برج ٹاؤن ایک شہر ہے وہاں پر ایک صاحب نے سنا ہے کہ ہمارا ایک آدمی ہے وہ جماعت میں جاتے ہو جہاں جاتے ہو وہ سارے اسلام کو قصہ سنتے ہیں اور تفصیل دے اب لوگ اشارہ بھی کرتے ہیں تو وہ نہیں مانتے جب تو خبر آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چھڑ چکا ہے مسائل سلام کا پچھلا جب تک فران غور پر نہیں ہوگا بیان بند نہیں ہوگا مسائل کا کے نہیں کا اس میں بہت سبق ہے تو یہ باتیں بتائیں پڑی ہے یا اس میں دلچسپی نہیں ہے تھوڑا مزہ اسی میں اب آپ دیکھیے کسی ڈاکٹر کے بعد آپ گئے میرے ٹھیک نہیں ہے مجھے کھانسی ہے بخار ہے اور نسخہ نہیں ہے اور اس نے کہا اس کو نسخہ نہیں دیا آپ کے لیے دوا اور وہ آپ کی آپ کی جو روگ کے لیے فٹ ہونے والی تھی اب کہیں آپ یہ کہیں کہ آپ کسی گولڈن کلر کو لکھ دیں تو اس سیمنٹ لکھ دیں سیمنٹ لکھ دیں جیسے یہ لکھ دیں تو اس کا آرم چاہے گا تو کہیں آپ کی بیماری نہیں کیا کلر اچھا ہے چمکتا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوں یار اس میں کچھ گولی لکھ دیے کچھ اچھے میٹھے جو پینے کے لیے لکھ دیے ہیں اصل میں جو بجے لکھ دیے اس میں اس سے آپ کو مزہ آتا ہے وہ بیماری سے کیا جوڑ رہا بیماری تو یہ اس کے لیے وہاں پہ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ گہری باتیں سنیں سوچے میرا آگرہ کی بدو یہ نہیں بلکہ بہت موٹے فائدہ انداز میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں کچھ سوچنے کی بھی آ جاتا ہے آج ہماری قوم سے سوچ نکلتی آپ دیکھ لیجیے ہم لوگوں کو بہت سوچتے ہیں کہ سوچنا تو ہمارا کام ہم بالکل سوچتے ہیں سوچنے کی وجہ تو کبھی یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر کے کون سا خسارا اٹھائیں گے نفے کا تھا دیکھیے دینداری میں جو مزہ ہے اگر آدمی سوچتا ہے مالدار بن جاؤں گا تو مت نہیں آپ تکوا ہفتے ہفتے کی پھر دیکھیے کیسے مزہ آئے اگر خدا پاک فقیری میں شاہی مزہ تو تھوڑ دینا آدمی کو ہمارے اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کھڑا سونا حضرت شاہ عبد البی جوہری رحمۃ اللہ کے خدمت میں قائم کیا ہے اور وہ پانچ ابروں کا صفایا کرتے تھے یہ بال بھی کاٹتے تھے یہ بال بھی کاٹتے تھے سر کے بال بھی کاٹتے تھے داری کے بال بھی کاٹتے سب پانچ ابروں کا صفایا مشہور ہے حضرت شاہ عبد البی صاحب بہت بڑے بزرگ عالم تھے ان کی تفصیل ہے کتابیں ہیں ان سے آ کر کہا کہ شاہ جی کب تک آپ شریعت کی پائپ میں رہو گے نکل رہا شریعت کی پائپ سے چار سال میں پہلے جو سنا اس کے بعد کہا سمجھ کے بیٹھو تو کہا کہ تم کو آزادی کا دعویٰ ہے تم نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں متعدد رہے اور حیض کا خون تمہاری گزاری فلٹر کر کے اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہے نو مہینے بچپن میں آنے کے بعد پھر ماں کی گوشت کی قید میں رہے پھر جھولے کی قید میں رہے پھر مکتب کی قید میں رہے بیالی جی کی قید میں رہے اسکول کی ہر وقت اور بائیں ہونے کے بعد سے پانچ ابرو کے سفایا کی جو رسم ہے اس قائد میں ہو اور نقص شیطان کی جالی اور چال جتنی اس قائد میں تم ہو اور تم شریعت پہ بگڑ کے فرمائے کہ شریعت کو کھڑا سونا ہے کہ اس کو دنیا کی جس بٹے میں ڈالے اس کے خوبصورت دماغ نکلے گا سامنے آئے یہ ہمیشہ چلنے والا سکہ ہے اور سارے اور اس سکے کو اپنا قیامت تک چلنے والا سکہ ہے یہ کوئی طاقت اس سے جو ہے رد نہیں کر سکتا آج بھی اس کی تاثیر ہوئی تو یہ ہے چیزیں کہ ہم کم از کم اپنی کمرے میں آئیں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم گناگار ہیں بہت بڑی ہے آدمی کا اپنے کو گناگار سمجھنا اس پہ شرم کرنا اس پہ پچھتانا کیونکہ کوتا ہی تو ہوتی ہے اللہ کو پسند اور تکبر دیکھو دو آدمی تھے بنی اسرائیل ایک عابد تھا دوسرا گناگار گناہ گناگار سے کہتا بھائی تو کیا کرتا رہتا ہے منع کرتا تھا بگڑتا تھا سب کا تھا ایک روز کی عبادت کرنے والے نے گناگار کو کسی گناہ کی حالت میں دیکھا تو بہت بگڑا نے کہا جیسے مجھے اور میرے اللہ کا معاملہ چھوڑ دیا تم نے کہا تیری ہر دن مفرت نہیں ہوئی عبادت کا تھا وہ غلط تو ہر دن مفرت نہیں جب ان کا انتقال ہوا تو خدا کی حضور پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے یہ بات کہی جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ تیری ہر دن مفرت نہیں ہوگی کہا کہ تم کون ہے کہ میری رحمت کو کسی سے روکے جیسے گنا غلط ہے غلط مگر وہ بچتا کیا تھا اس کو فرما ہفتہ ہے تو جنگل میں گیا اور یہ دعویٰ کرنے والا تھا گھمن بڑھائی کرنے والا یہ بات اس کے آدمی سے لے رہا جاننے ملے گا تو ہر حال میں ہوتا ہے اب خالی عبادت ہو فخر ہو کیا کرایہ بتا رہ جائے غرور ہو جائے جیسے آدمی ایک شوق ہوتا ہے کہ بس کمرے عمرہ حج پہ حج فلا فلا لکھا ہے کتابوں میں آپ اس کو ناگوار نہ سمجھیں پہلے اپنے اندر کا تجزیہ کرو کہ کس ہلاس قدت ذہن میں اخلاص کتنا ہے بہت دفعہ شکل ہو جاتی شو کی اور وہ نہیں ہوتا عبادت وہ آپ اپنا سروے کریں لگاتے مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلامی سے بھی آتا دیتا نیک نیتا ہوں ہم خود آپ کو اپنے حال میں اندر ہر سال تھوڑے ان کی خبر ہوتے ہیں پندرہ سال میں چودہ سال تو فلاں مانگتا اور اللہ سے ڈرتا ہوں جس میں یا تعلیم ہو شو نہ ہو فلاں ہو اور آپ بھی میری اس کے لیے دعا کریں تو آج سوچے غور کرے اپنے میں اس لیے کہ یہ نفس تو اس کو لگانے والا دروازہ نہیں کرے ہاں دھیمے دھیمے دھیمے حکمت سے کام کرے تو آئے گا اور کئی سے کام کرنے کی ضرورت ہے بہت آسان ہے اور آپ کے لیے صحت مند ہے اور آپ کا نفس بھی چاہتا ہے پڑے اچھی صحت ہے سر نہیں تو آپ اس کو جو ہے بشارت میں سنائیں گے اور جب کے کم از کم دو چار بار کو پڑھ پڑی کوشش کی جینے جینے جھینے آگے وہ تو ایسا ہے کہ آپ کو پڑھائی بھی چھوڑوا دے گا وہ تو ایسا ہی کہتا ہے آرام سے گزرتے آپ کو خبر پہ آیا تو یہ سب دن کی دنیا نہیں اللہ پاک ہم کو فکر دے اور احساس دے اور یہ بہت پتے کی باتیں اسے یاد ہے کہ عام طور پر اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا بعد میں دنیا گھومتے دیکھتے ہیں کیا رنگ ہوتا ہے اس لیے یہ سب بہت پتے کی باتیں ہیں اور کام کی بات ہے چاہے مزہ آپ کو کم آئے جیسے مزے مزے کے پیچھے وقت میں رات کا پاس بہت ڈھیر کے ڈھیر ہے مگر ہم چاہتے ہیں پتے کی بات آپ کو کچھ مزے کی مزے کی کبھی آئے نہ یہ کام کی بات ہے اس میں انشاءاللہ نفع ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور اچھا دعا کی بہتر گئے اللهم اللهم نفوسنا أنت أنت أنت أنت خير من وليها إنا الهدى والتقى والعفاف والغنى فاطر السماوات والأرض ربنا ربنا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وأجبنا للصالحين ولا ولا ولا خزايا عظام محكومين تقبل منا إنك السميع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 وہ سیرت و حقیقت اخلاق کہلاتے ہے اور اس کی طاقت اور اس کی حکومت بڑے قوت ہے درست کرنا اور اس کو راہ دلانا اور اس میں اعتدار درمیانی رنگ پیدا کرنا اس میں دشواری پیش آتی ہے ضرورت ہوتی ہے مسئلے اور اسلام کی ضرورت ہر شخص کو ہے ورنہ بات بتا صورت دین ہوتی ہے حقیقت دین نہیں ہوتی عمل کا ڈھانچہ ہوتا ہے مگر عمل کی روح اس کے اندر نہیں ہوتی جاہر روح سے ہوتا ہے مگر اخلاص کی طاقت اس میں نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی چیز ہے تو شوریا نے لکھا ہے کہ بزرگ تھے بیس سال تک کبھی نہ تبدیل ہوگا تو کبھی نہ سفید ہوگا تو گے تبدیل یہ تبدیل تبدیل تبدیل اللہ اللہ یہاں جہاں پر ہے کہ بہتر لکھو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان میں ہاتھ جانے میں اور آ کے مستقل بتا شریف ہو جائے دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تبدیل اللہ کہتے ہیں شروع ہونے تو پہلے شروع ہو جائے ایک مطلب تبدیل ہوگا تو یہ ہے کہ سورت آتے ہیں ختم ہونے میں پہلے پہلے شریف ہو جائے ایک مطلب تبدیل ہوگا تو یہ ہے کہ ختم ہونے سے پہلے پہلے شریف ہو جائے میرا حاصل یہ ہے کہ رکو کی تبدیلی کی تبدیل ہے اور ابتدائی تبدیلی ہے حضرت انہوں نے فرماتے تھے ان کا یہ اشار میں نے بہاری شریف کے میں آج زندہ مولانا صاحب نگر اللہ اللہ کا سے سنا وہ وہ فرماتے تھے تھے تھے کہ کہ میرے میرے استاد استاد خان یہ فرمایا کرتے تبدیل ہے چلتی رہے گی یہاں تک کہ رکو کی تبدیل اگر رکو کی تبدیل خانی ہے اس اس سے پہلے بلا اب وہ جیسے گریڈ ہوتا ہوتا ڈویژن ڈویژن کے تو مزاح اعلیٰ حالت یہ ہے کہ قرآن شروع ہونے سے پہلے شریف ہو جائے مگر ظاہر رکو کی تبدیل سے پہلے بھی اڑائی اور جب یہ ہے تو وہ جو فضیلتیں آئی ہیں کہ تبدیلی ملا کے ساتھ چالیس دنوں پنا پنا تو اس کو ہونے کی شکل نظر آتی ہے اور وہاں کو امید رکھنی چاہیے اور نہ یہی بن کر کے قرآن شروع ہونے سے پہلے شریف ہے یہ تو ہر زندگی بات آ رہی تو بیس سال بعد سطح ملا ان کی بہت ہوئی میں تبدیلی ملا پہنچ گئی ایک روز تبدیلی ملا چھوڑ گئی تو سبھی اکثر بہت سرما ہوا سمجھی چھوٹی تبدیل ہوئی تو بہت پرانا ہوئی بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے باطن کا جب سرور کیا تجزیہ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ پہلی سر میں نماز پڑھنے اور پہلی تبدیل تبدیل ملا کرنے کی لوگوں میں شہرت تھی اس صفت کے ساتھ جو فیمس ہو گئے تھے مشہور تھے شہرت تھی تو انہیں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس میں نفس کا رہا ہے اور دلالیوں جیسی چاہیے ویسی نہیں ہے تو خوف کا غلبہ تھا بیس سال کی نمازیں بتائی حالانکہ باہری سطح کے لحاظ سے اس کی ضرورت نہیں تھی مگر اس اسے پرداتی کا خوف کی حالت تھی کہ بیس سال کی نمازیں بتائی کہ اس میں غیر نفس کی شرکت ہے یا جیسے مثال کے طور سبق یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پیش آتی ہے کی اور بہت پتی ہے اور اخلاق ہوتا ہے رضائن کے ہٹنے پر یہ کہ رضائن جو ہے وہ دنیا کی طرف کھینچتے ہیں اور اخلاق ہم تعالی کی طرف کھینچتا ہے اسی لیے لکھا ہے کہ ابو غیر نامی شخص ہے قبلستان میں رہتے تھے ایک مرتبہ شہر میں آیا قبرستان میں تو یہ تھا کہ نصیر الدین احمد نامی جو شخص ہے وہ شخص کے حاکم تھے ان کے محل سرائے تھے کچھ ناچنے والے کچھ گانے والے کچھ بجانے والے کا سامان اور کا سامان انہوں نے اختیار کیا تھا ایسے لوگ نہیں جن کے جو ہے شان یہ تھی کہ وہ بچی ہی کریں تو وہ روایت غالب دن میں سوچنے لگے کہ آج بھی تو تم لوگ اپنے گھر اپنے مقام سے تو بستی میں پہنچے اور نہ پہنچنے کے بعد آزمائی آزمائش نمبر ٹھیک نہیں مبتلا ہو گیا آزمائش پھر انہوں نے سوچا کہ اگر وہ ٹوکتا اور روکتا نہیں ہوں تو ہوگا کہ پکڑ ہوگی نہیں اور اگر میں کہتا ہوں ٹوکتا منع کرتا ہوں تو پھر جو ان کے مواد ہیں واقعی ان سے ٹھہر گیا گی ٹکر کی سطح ہوتی ہے یہ سوچتے رہے اس کے بعد حق تعالی کی طرف متوجہ نظر اٹھائے آسمان کی طرف اور کہا کہ رب العالمین میں آپ سے مدد چاہتا ہوں کہ اس ملک اور غلط بات کو توڑنا اور ختم کرنا چاہتا ہوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی حق تعالی سے دعا فرمائے اور دعا فرمانے کے بعد اس میں جب ٹور کر رہنا دیتا اسے مارا اسے جھپیٹا اسے جس کی خبر دی سارا مرمہ بھی تشریح ہو گیا کس پر